الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يسعى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں حکمت عطا کرتے ہیں اور جس کو دے دی گئی حکمت بس اسے بہت زیادہ بھلائی دے دی گئی ہے اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر عقل مند لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں کل کے سبق میں بات کر رہی تھی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں جب انسان کے دل میں دائیا پیدا ہوتا ہے تو وہ من جانب اللہ ہوتا ہے اور غلط کاموں میں جب پیسہ خرچ کرنے کا دل میں دائیا پیدا ہوتا ہے وہ من شیطان ہوتا ہے اور جب کرنے لگے تو بھی بخل کے جب دل میں خیال آتے ہیں تو بھی من شیطان ہوتے ہیں اور شیطان انسان کو غلط راستے کی طرف بھی لے کے جاتا ہے اور اللہ کی جب یہ شخص بات مانے گا تو اس کی ہو جائے گی اللہ رضب اس کو عطا کریں گے اس کے بعد فرمایا کہ جس کو حکمت عطا کی گئی بس اسے خیر کثیر مل گیا اور اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت اسے عطا کرتا ہے یہ بات آگے پھر اس کے بعد امان کب تم نما فقت اور نظر تم نظر پھر آگے انفاق کی سبھی اللہ کی بات آئی اس کے اگلی آئے میں پھر صدقات کی بات آئی آگے پھر غریبوں وغیرہ کی بات ہے اس کے بعد پھر اسی طرح بیل یا سود کی بات ہے یہ اوپر بھی سارا انفاق فی سبیل اللہ کی بات ہو رہی ہے بات میں بھی ہو رہی درمیان میں جو ہے اگر یقت الحکمت من یشا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کر دیتا ہے اور جسے حکمت عطا کی گئی اسے بہت بڑی فلائی عطا کر دی گئی یعنی اوپر نیچے مضمون انفاق کی سبیل اللہ کا ہے یہ درمیان میں مضمون کیسا آ گیا حکمت کا بات یہ لکھی ہے علماء نے کہ انفاق کی سبیل اللہ میں تین مرکزی بات ہے ایک یہ کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا دوسری یہ کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا تیسری یہ کہ خاص چیز خرچ کرنا کئی بجا ام میں کئی بجا حلال بھی ہو پاکیزہ بھی ہو اور تمہیں معبول بھی ہو یہ تیسری بات ہے انفاق کی زندگی سے جانا پہلا تو مال خرچ کرنا ہے نمبر دو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے نمبر تین جو خرچ کرنا ہے وہ حلال بھی ہو پاکیزہ بھی ہو صاف ستھرا بھی ہو معبول بھی ہو جب یہ کام کر لے گا آخری والا تو اس کی برکت میں اللہ تعالیٰ اس کو تزکیے نفس کی دولت ادا کرے گا اس کا دل داخ ہو جائے گا جب کسی شخص کا دل داخ ہو جائے تو اس پر انعام یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس کو اللہ تعالیٰ حکمت دانائی فراست تفق و فدین سمت فدین ادا کر دیتے ہیں تو یہ اس لیے جو حکمت یشا کی بات یہاں انفاق فی سبیل اللہ کی بات لائی <clears throat> کہ یہ مقام اسے حاصل ہوگا اب بات یہ ہے کہ حکمت ہے کیا چیز اس کے تقریباً بہت زیادہ معانی لکھے ہیں مفسرین نے جو تیس سے رات میں اس سے بھی زیادہ لیکن ایک بات میں سب متفق گئے کہ قرآن مجید نے جہاں کہیں بھی حکمت کا لفظ استعمال کیا ہے وہ حکمت طبیب والی نہیں مراد یہ حکمت پیغمبرانہ مراد ہے جو حکیم لوگ یعنی جن کو کہتے ہیں کہ طبیب وہ انسان کی بدن کی صحت کے لیے بات کرتے ہیں اس کو عربی زبان میں حکیم نہیں کہتے طبیب کہتے ہیں اور جو انسانیت کی روحانیت کی غذا اور شفا کی ترتیبیں بتاتے ہیں اس کو حکیم کہتے ہیں اور یہ حکیم من الحکمت یہ حصہ من النبوت ہے تو جہاں کہیں بھی قرآن پاک نے حکیم کا لفظ استعمال کیا اس سے طبیب اور ڈاکٹر مراد نہیں ہیں اس سے ماہر درجے کا عالم متقی اللہ والا شخص مراد ہے اور اس کی دانائی اور فراست کی باتیں مراد ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تو حکمت کی تفسیر یہ بتاتے ہیں کہ یہ حصہ من النبوت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے فرض مقصدی دیا تو پہلے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ باسقہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ یہ چار فرض منصبی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ یہ منشور ہیں اے نبی آپ کو جو دیے گئے اس کے مطابق آپ نے اپنی تبلیغ کرنی ہے قرآن مجید کی آیات دلوں کو پراپت کرنا تعلیم کتاب دینا اور آخر میں حکمت کی باتیں بتانا حکمت جو ہوتی ہے یہ ایک ملکہ ہے ہے اس اس عالم محدث کو جو حاصل ہوتا بعد میں کہ موقع محل کے مطابق وہ گفتگو کرتا ہے جس سے سامعین کے دلوں میں اتر جاتی ہے اس کو کہتے ہیں حکمت حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا سورہ لقمان میں ذکر آتا ہے اور جمہور مفسرین کی رائے یہی ہے کہ وہ نبی نہیں تھے بس ایک اللہ کا نیک بندہ تھا اور انہوں نے کئی انبیاء علیہ السلام کی صحبت میں رہنے کی ترتیب حاصل کی بعض میں تو ہزاروں انبیاء لکھے ہیں بعض نے سینکڑوں لکھے ہیں کہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انبیاء علیہ السلام کے پاس بیٹھنے کا بعض نصیحت حاصل کرنے کا موقع ملا ہے یہ شخص حبشہ کے ہیں کالے رنگ کے ہیں اور اللہ نے ان کو علم دین و دنیا تقوی کے لحاظ سے بہت اونچا مقام ادا کیا تھا جب ان کا وفا یعنی صورت ایسی یعنی نظر آئی کہ میں آپ دنیا سے جا رہا ہوں تو سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ کہانی ذکر کی جب لقمان نے اپنے بیٹے کو قریب وفات کی نصیحت کی تھی اس میں کچھ احادیث میں بھی نصیحتیں ان کی ذکر ہیں بیٹوں کو بلایا یا بنی اللہ یاد نہیں شیخ الب المازی وغیرہ بہت سی والد بیٹے کو کہا کہ تیرے اوپر لازم ہے علماء کی مجلس اختیار کرنا اور اس مجلس میں جب تم رہو گے علماء کو کہا کی مجلس میں رہو گے تو تمہارے دل میں نورانیت آئے گی اور اس سے دین کے اوپر چلنا تمہارے لیے آسان ہوگا اور گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا یہاں پر جو انہوں نے نصیحت کیا اپنے بیٹے کو کہ علماء کی مجلس کو لازم پکڑنا پھر اس کے بعد وہ کہا کہا ایک عام عالم سے اونچے عالم کو فقی کہتے ہیں اور فقی میں بھی جب اعلیٰ درجہ ہو تو وہ حکیم ہوتا ہے کہ وہ مناسبت کے ساتھ گویا کہ نسخہ ادا کرتا ہے بعض نصیحت کی بات کرتا ہے جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے تو یہاں پر یقت الحکمت معیشہ یعنی حکمت کو نیک شخص کو علم والے کو متقی کو اللہ والے کو عابد کو جو شب بیدار شخص ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایک فراست عطا کر دیتے ہیں جب موقع محال کی مناسبت کے ساتھ وہ بار اور گفتگو کرتا ہے تو فرمایا کہ جس کو حکمت عطا کر دی گئی اسے بہت بڑی بھلائی عطا کر دی گئی ہے ایک امام مجاہد ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ مفسرین میں سے انہوں نے حکمت کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ القوم والعمل موافقہ جب انسان کا قول اور اس کا عمل دونوں مطابق ہو جائیں تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ حکمت عطا کر دیتے ہیں کہ ایک باتیں تو اچھی کر رہا ہے یا اچھی باتیں جانتا ہے لیکن ان اچھی باتوں کے مطابق اس کا عمل نہیں ہے تو یہ ابھی حکمت اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں عطا کی گئی جب اس کا قول اور عمل دونوں برابر ہو جائیں گے تو پھر یہ شخص حکمت ہے اور حکمت حصہ من النبوت ہے ایک مقام پہ حضرت عبداللہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ حکمت حصہ من النبوت ہے اور یہ اس شخص کو ملتا ہے جو قرآن مجید کی تلاوت جتنی خوشبو و خصوص کے ساتھ کرتا ہے جتنی دل حضوری کے ساتھ توجہ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ انوار و برکات قرآن پاک کی تلاوت کے جو ہیں اس کی برکت سے اس کو حکمت حراست ملک جس کو حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو دل دہی رہی ہو فتی خیر کسی کیا ہے کہ جس کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ ہوا وہ اس کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ ادا کر دیتے ہیں جس کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ ہو جائے قرآن پاک نے خیر کثیر کا لفظ علم کے لیے ہی صرف استعمال کیا ہے کہ جس شخص کو اتنا حکمت عطا کی گئی اس کو خیر کثیر مل گیا ہے یعنی علم عطا کر دیا گیا عمل عطا کر دیا گیا قرآن پاک کی تلاوت کا شوق عطا کر دیا گیا یہ حکمت ہے اور اس کو خیر کثیر عطا کر دیا گیا بہت بڑی بھلائی عطا کر دی گئی ایک مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رقص الحکمت مخافت اللہ حکمت کا مرکزی معنی یہ ہے کہ مومن کو خوف خدا حاصل ہو جائے جب اس کو اللہ کا ڈر حاصل ہو جائے اس کو کسی پولیس کی نگرانی کی ضرورت نہیں ہے کسی حکومت کے قانون اور ضوابط کی ضرورت نہیں ہے روشنی اور اندھیرے کی ضرورت نہیں ہے ان تمام چیزوں سے اس شخص کی سیرت خلوت جلوت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑ سکتا کیونکہ اس شخص کو اللہ کا خوف حاصل ہے اللہ کا در حاصل ہے کوئی بھی اگر کمرے میں نہیں دیکھ رہا تو اس اس کا کا یہ یہ کو مقام عمل حاصل ہے کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا اس کی ہر بات کو سن رہا ہے وہ علیم بزا کی سے دور ہے تو مخافت اللہ حکمت کا مرکزی معنی یہ ہے کہ اللہ پاک کا جس کو خوف حاصل ہو جائے خشیت حاصل ہو جائے ڈر حاصل ہو جائے کہ ہر چیز کا حساب و کتاب ہے ہر چیز اللہ کے سامنے پیش ہونی ہے نہ وہ جھوٹ بولے گا نہ وہ دھوکہ دے گا نہ کوئی اور گناہ کرے گا بعض دفعہ انسان اپنے آپ کو بچا لیتا ہے ظاہری اعتبار سے جھوٹ بول کر یا دھوکہ دے کر یا فلاں کر کے لیکن جب اسے یہ مقام حاصل ہے کہ یہ اللہ سے ڈرتا ہے اور یہ سب کچھ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے لکھ رہے ہیں اور حاضر ہونا ہے تو یہ مقام اس کو حاصل ہوا فرمایا کہ یقت الحکمت من یشا اللہ پاک جس کو عطا کرتے ہیں حکمت اپنی مرضی سے جس کو دیتے ہیں اور میں یقت الحکمت فقد ہوتے خیرن کثیرہ اور جس کو حکمت عطا کر دی گئی اس کو خیر کثیر عطا کر دیا گیا مخافت اللہ اس کو حاصل ہو گیا یہ مخافت اللہ ہے کیا چیز اللہ کا ڈر ہے کیا چیز علماء نے لکھا ہے کہ انسان کے سامنے دو تین چیزیں ہیں انسان کا اپنا وجود بھی بچے وغیرہ انسان کی اپنی دنیا داری اس کے حلال کمانا کاروبار کرنا وغیرہ اس طرح اور ایک یہ کہ اللہ اللہ کے رسول کی رضا اللہ اللہ کے رسول کی خوشنودگی اور آخرت کا حساب آخرت کا سمرنا یہ اب یہ دو تین چیزیں اس کے سامنے ہیں یہ کس چیز کو براد کر رہا ہے اور کس چیز کو برباد کر رہا ہے اگر اللہ وغیرہ رسول کی آبادی کو ترجیح دے رہا ہے تو اس کو مقام حاصل ہے مقافت اللہ اور حکمت کا اور اگر وہ اللہ وغیرہ رسول کی دین کو برباد کر رہا ہے کر دیتا ہے لیکن اپنی دنیا کو برباد نہیں کرتا اس کا ایسے پورا فکر ہے بڑی پابندی سے دفتر آتا ہے بڑی پابندی سے دکان کھولتا ہے بڑا وقت دیتا ہے آج کا کام نبھانے کی سلجھانے کی درست کرنے کی اسے فکر رہتی ہے اور اگر کوئی گاہک اس کی دکان سے باوجود اس کے کہ اس نے چیز لینی تھی اور واپس چلے جائے تو اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اپنے ماتحتوں کو ڈانٹتا ہے تو یہ آباد کر رہا ہے دنیا کو لیکن اگر آسان ہو گئی اور اس کی نماز قضا ہو گئی اور ابھی اتنے عرصہ ہو گیا زکات بھی ادا نہیں ہوئی اور ادھر جھوٹ بول رہا ہے ادھر اور فراڈ کر رہا ہے اور تسلی دل کو یوں دے رہا ہے کہ اس دور میں سب باتوں کو لے کر اکٹھا چلنا بڑا مشکل ہے یہ شیطان کا ایک جملہ ہے یہ مقدمہ ہے جو ہم سے ہر ایک کو شیطان پڑھاتا ہے کہ آپ کیسے رہو گے اس دنیا میں جھوٹ نہیں بولو گے غلط کام نہیں کرو گے رہنا آپ کا مشکل ہے اس نظام میں چل نہیں سکتے ہو مگر یہ کہ رل مل کر چلنا پڑے گا دیکھو دوستو اب یہ شخص کی دان کو برباد نہیں کرتا لیکن اس کے کانوں میں مسلمانوں کے ملک میں ایک مسجد کی اذان نہیں اذانیں گونجتی ہیں لیکن دین کو برباد کر دیتا ہے دنیا کو برباد نہیں کرتا تو یہ شخص اس کو مخافت اللہ کا بس حاصل نہیں ہے میں ایک جگہ کھڑا تھا دوستوں اور ظاہر ہے کہ ایسی دکان کو ترجیح دیں گے کہ جو دین والے لوگ ہوں گے تو ایک گاہک آیا اور وہ شخص جو اس کو ڈیلنگ کر رہا تھا معاملہ لین دین جو نوکر تھا وہ پانی پینے وہ جو گاؤں ہے وہ اٹھ کے آیا اس کے پانی پینے کے بعد اور اس کو اتنا زمین دیا اتنا اسے اٹھاتا میں نے کہا بھائی اس نے ایک بٹن لینا تھا اور وہ دس روپے کا ہے میں جو آپ سے چیزیں لے رہا ہوں اس میں آپ دس روپے کا اضافہ کر دو میں دے دوں گا اس نے آپ سے بٹن نہیں خریدا اتنا زیادہ کیوں ڈانٹتے ہو اور اس نے یہ کہا پانی مقدر نہیں ہے گا کو پورے طریقے سے مطمئن کر کے چیز کو بیچنا یہ مقدم ہے اور آئندہ میں تمہیں ڈنڈے کے ساتھ رس کروں گا یہ وہ شخص ہے کہ جس کا رولیا بھی اسلام کے مطابق نہیں ہے جس کا عقیدہ کیا اچھا کیا اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنے ماتا سو کو اس طرح کسی زلیل پر کسی کو خاص غلطی بھی نہیں ہے تو راس الحکمت مخافت اللہ کہ اپنی دنیا کو بنانے کی تو اتنی فکر ہے دوستو ہمیں سب اس میں داخل ہیں اور ان دنیا کے درست کے نظام میں ہمارے ٹائم ٹیبل میں کوئی فرق نہیں آتا اور حاضریاں بھی لگتی ہیں ہاں باہر نکلو دفتر سے تو کارڈ بھی دار ہوتے ہیں ارے یہ بھی سوچا ہے کہ اس خالق کے کائنات کے دفتر میں بھی کوئی حاضری ہوتی ہے کہ نہیں کیا اس کے حساب و کتاب میں بھی ہمارے کے اندر بات جا رہے ہیں کہ ہماری تمام توانائیاں اپنی دنیا کو درست کرنے کے لیے تو مصروف ہیں لیکن اپنے دین کو درست اور آباد کرنے کے لیے ہماری چوبیس گھنٹے کی زندگی میں دو گھنٹے بھی ایسے نہیں ہیں کہ دین کو درست کریں تو فرمایا کہ رأس الحکمت مخافت اللہ ایک حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار نقل کی ممکن ہے کسی اور کی روایت ہو فرمایا کہ کلمت الحکمت المؤمن اچھی بات مومن گم شدہ چیز ہے وہ ہر جگہ میں جائے طلب لے کر جائے تڑپ لے کر جائے دعا کر کے بیٹھے تلاش میں ہوں اللہ بنا بس جہاں سے بھی مجھے ایک سراط مستقیم کی بات مل جائے میں اس کو تلاش کر رہا ہوں تو میں حکمت کی بات سچی بات دین کی بات تفقوں کی بات سنت کی بات قرآن حدیث کی بات یہ گم شدہ چیز ہے اور اس کو تلاش کی فکر ہونی چاہیے آپ یقین کریں کسی نیک مجلس میں آپ بیٹھیں اور بیٹھنے سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ اللہ کا اس میں کوئی ایسی بات ہو جو میرے لیے ضرورت ہو وہ مجھے عطا فرما دے ملا ایک جاہل قسم کا شخص جو تبلیغ میں اپنی نماز کو سیکھنے کے لیے چل رہا ہے چکر لگا رہا ہے تین دن اور سات دن وغیرہ اس کی گفتگو بھی سنو گے تو ایک نصیحت کی بات ضرور لے کر رکھو گے تھی اس کے منہ سے جو بات ایسی کروا دے گا ہو سکتا ہے وہ خود بھی جاہل ہو تو دین کی بات سمجھنے کی فکر پیدا کرو شوق پیدا کرو لگن پیدا کرو اور جہاں بھی کہیں اچھی بات ہو رہی ہے آپ اس کو سنو شوق سے سنو آپ کی مجلس اور مسجد کے اندر ایک اچھی اچھی گفتگو ہوتی ہے کبھی صاحب کر رہے ہیں کبھی تبلیغ والے شادی کر رہے ہیں آپ کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہوتا اور اپنے گھروں میں ٹی وی لگا کر بیٹھ جاتے ہو آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ ٹی وی کا مغل ہے وہ سو فیصد آپ کے قرآن حدیث کے مطابق بات کر رہا ہے یا کسی نظریے کی موت زمانے میں لگا ہوا ہے دوستو اچھی بات اچھے لوگوں کے پاس بیٹھ کر حاصل ہوتی ہے فرمایا کہ ان باتوں سے نصیحت حاصل نہیں کر سکتے مگر عقل مند لوگ اب جو عقل مند ہے وہ قرآن حدیث سے نصیحت حاصل کرے اللہ سمجھ اللہ الرحمن الرحیم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو یا تم نظر مانتے ہو اللہ کے لیے پھر اس کو پورا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے عماد ظالمین من انصار اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے ان تم تو صدقات فن اگر تم صدقات کو دکھلا کر دیتے ہو ظاہری طور پر دیتے ہو مقصد ریاکاری نہیں ہے لیکن ویسے لوگوں کے سامنے صدقات دیتے ہو فن تو یہ بھی اچھی بات ہے وہ ان تک فو و تک تو حلف کرا فی القم اور اگر تم صدقے کو چھپا کر دیتے ہو مستحق تک پہنچا دیتے ہو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّعَاتِكُمْ اللہ تعالیٰ کے صدقے کی برکت سے تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے بات کر رہی تھی انفاق کی سبیل اللہ کی ہی اور اس میں یہ بات کہی تھی کہ مال حلال ہو پاکیزہ ہو طیب مال ہو اچھی چیز ہو اللہ کے راستے میں دو اور اس میں احسان جتلانا وغیرہ تکلیف دینا فقیر کو ان چیزوں سے بچنا ہے پھر درمیان میں حکمت کی بات کی تھی اس کی بھی نسبت اور تعلق اوپر والے انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ بتا دیا تھا آج بھی انفاق فی سبیل اللہ کی ہی بات ہے جو آپ کے سامنے دو ایتیں تلاوت ہوئی ہیں ایک تو یہ کہ کوئی کفارہ یا نظر اللہ کے لیے مانی ہوئی ہو تو اس کو پورا کرنا چاہیے دوسری بات اس بتائی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کی مدد نہیں کرتے یہاں حالانکہ انفاق بھی سبیل اللہ کے درمیان ظالم کی بات کیا ہے کیا رکھتا ہے اس کا تیسری بات یہ بیان کی ہے کہ صدقہ ظاہری طور پر بھی دے سکتے ہیں اور چھپا کر بھی دے سکتے ہیں چھپا کر دینے کو زیادہ پسند کیا ہے کل تین باتیں بیان پہلی بات یہ ہے کہ وما انفقتم من نفقت کر دیں اور نظر تم من نظریں اللہ عالم جو بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کرتے ہو کس نیت سے کرتے ہو مال حلال ہے طیب ہے پاکیزہ ہے صحیح مستحق کو دیتے ہو ریاکاری مقصد نہیں ہے شہرت مقصد نہیں ہے احسان جتلانا نہیں ہے اور نظر تم من نظر یا کوئی نظر مانی تھی اور اس کو پورا کر رہے ہو کس طرح پورا کر رہے ہو کیسے اس کو مؤخر کر رہے ہو یا اللہ اللہ پاک کو سب معلوم ہے مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے انسان اور چیزیں اپنی ترتیب کے ساتھ ادا کر رہا ہوتا ہے ایسی انفاق فی سبیل اللہ کو بھی ایک معمول میں رکھنا چاہیے اس میں تاخیر مضر ہے نظر تم من نظر میں علماء نے لکھا ہے کہ ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی شخص نظر مانتا ہے میرا فلانا کام ہو جائے تو میں اتنے پیسے اللہ کے راستے میں دوں گا یا یوں صدقہ کروں گا یا کچھ اس کا کام ہو جاتا ہے اور پھر وہ صدقہ وہ نظر پوری کر دیتا ہے یہ اچھی بات ہے لیکن اگر اس میں وہ تاخیر کرتا ہے تو اس تاخیر میں اس کام کے اندر اس میں بے برکتی آتی رہتی ہے اور پہلے سے ہی نظر سوچ کر ماننی چاہیے ایسی نظر نہ مانے جو تکلیف ہے لگا کو اتنی بڑی نظر مان لے کہ پھر اس کو پورا ہی نہ کر سکے اب سو روپئے کی گنجائش ہے تو سو روپئے والی نظر مانے دس روپئے کی گنجائش ہے دس والی نظر مانے دو تین روزے رکھ سکتا ہے تو دو تین روزوں والی نظر مانے کہ میرا کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا اگر یہ جتنے کی گنجائش نہیں اتنی کی نظر ماننے لگ جائے یہاں سے پیدل بغیر جوتوں کے پیدل بغیر سواری کے عمرے کے لیے جاؤں گا اب یہ کیسے نظر ممکن ہے یا اسی طرح اور بھی عجیب عجیب باتوں یا اپنے اوپر اتنے زیادہ پیسے لاگو کر لے کہ فلانا کام ہو گیا تو میں یوں اللہ کے راستے میں دوں گا بعض لوگ عجیب اتنے لاکھ نفل پڑوں گا اب پھر یہ کیسے نظر پوری ہوگی ایسا نہیں ما انفقتم من نفقا او نظرتم من نظر جو بھی نظر مانو پہلے خیال سے مانو کہ اس کو پورا کر سکتے ہو اور جیسے وہ کام ہو تو فوراً ادا کرنا چاہیے اس نظر کو دوسری بات علماء نے یہ لکھی آج اس کی روشنی میں کہ نظر کے ساتھ صدقے کو معلق کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل آدمی کی علامت ہے اللہ کے راستے میں سو روپے دوں گا یہ کام اللہ میرا کرا دے یہ بخیل آدمی کی علامت ہے کہ سارا کچھ جو تیرا کام ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی کر رہے ہیں آپ دنیا میں جو آئے اللہ کی طرف سے ہی آئے اللہ کے فیصلے سے آئے تو اب کوئی کام ہو رہا ہے تو اس میں بھی اللہ سے کچھ کام لے کر پھر اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہے ٹھیک ہے نظر صحیح ہے لیکن علامت یہ بخیل آدمی کی ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے ویسے ہی دینا چاہیے ایسی قسم کھانے کو جو پسند نہیں کیا نا فلاں کام سے روکنا ہے تو قسم کھا لی کہ کے چائے نہیں پیوں گا یا فلانے کے ساتھ نہیں بولوں گا یا فلانے کے گھر نہیں جاؤں گا یہ قسم کے علاوہ اپنے عزم میں پختگی چاہیے وہ کام جس میں پختگی قسم کے ساتھ آتی ہے تو قسم کے بغیر بھی آ سکتی ہے قسم کھا کر ایک کام سے رکنا یا کرنا یہ اس کو پسند نہیں کیا گیا اپنے اندر عزم ڈالے پختگی کی ترتیب کی کراچی ہم پڑھتے تھے اور آپ کراچی کو جانتے ہو بہت زیادہ لوگ کام کھاتے ہیں اور ہر جگہ میں مقصد ہے کہ وہی حساب کتاب ہے ٹھیک ہے جائز ہے جو بھی ہے وہ بات ہے لیکن اللہ والا کے ثواب اچھی نہیں لگتی تھی اور بعض طالب علم جو ہے وہ قسم کھاتے تھے اور پھر قسم ان کی ٹوٹ بھی جاتی تھی پھر کفارے دیتے رہتے تھے بعض طالب علم ایرانی ہمارے پاس ایسے تھے کہ پورا سال وہ قسم کے کفارے ادا کرتے رہتے تھے آج تین روزے فلانی قسم کے رکھنے پھر اگلے ہفتے میں بھائی صبح جگانا وہ تین روزے فلانی قسم کے ٹوٹنے کے رکھنے دار ہے علم المخوار پیسے تو ہے نہیں کہ وہ پیسوں سے کفار ادا کریں الحمدللہ میں نے قسم نہیں کھائی لیکن پورے دوران تعلیم تر تیرہ چودہ سال پندرہ سال میں ایک دفعہ بھی پان نہ استعمال کی ہے اور نہ شوق پیدا ہوا ہے عزم تھا کہ پان استعمال نہیں کرنی اور بڑے بڑے علماء استعمال کرتے ہیں جائز بھی ہے جو کچھ بھی بندہ عزم پکا رکھے کہ یہ کام میں نے کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے اس کو قسم کے ساتھ سیٹ نہ کرے لیکن اگر کر دیا اور قسم ٹوٹ گئی تو پھر فوراً قسم کا کفارہ ادا کرنا چاہیے ورنہ بے برکتی آتی ہے کہ کوئی کام کرنے کا تھا نہ کرنے کا تھا اور اس کے خلاف وہ جو قسم ٹوٹ گئی اور قسم کا کفارہ فوراً اس سے بڑھ کر کہ جو صدقات واجبہ ہیں زکوط ہے یا عشر ہے یا صدقت الفطر ہے یا یہ بھی واجب ہو جاتے ہیں قسم کا کفارہ یا نظر معین اللہ تعالیٰ کے نام پر نظر بنگے یہ صدقات واجبہ ہو جاتے ہیں ان تمام میں تاخیر اچھی بات نہیں ہے بے برکتی ہے اور گھر میں بے سکونی ہوتی ہے بس جیسے سال پورا ہو اپنا حساب کتاب کر کے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے ان کو معلق نہیں کرنا چاہیے کہ دے تو دیں گے ارادہ تو ہے فلانا کام ہو جائے گا تب دے دیں گے بعض دفعہ لوگ نظر مان دیتے ہیں کہ ہمارا کام ہو جائے تو اس کو مطلب عمرہ کریں گے یہ کریں گے پھر اس کو مختلف تدبیریں میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ کے دماغوں میں سوال کیسے پیدا ہوتے ہیں کہ اگر یوں ہو جائے تو یہ یوں ادا ہو جاتا ہے کفارہ یہ ترتیب اس طرح کر دی جائے تو کیا یہ کفارہ یوں ادا ہو جاتا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اس کام میں ہم آتی ہے تو فرمایا انفقتم من نفقت او نظر تم من نظر اللہ پاک جانتے ہیں آپ نے کیا نظر مانی ہے وہ پوری ہو گئی ہے اور اس کو ادا کر دو اسی طریقے سے ادا کرو اسی طریقے سے ادا کرو جس طریقے سے نظر مانی تھی ایک بندے نے نظر مانی اس کا کام بہت بڑا تھا کدھر آتے ساتھی ہے اور نظر مانی تھی کہ سو قرآن پاک مسجد میں دے دوں گا اگر میرا فلانا کام ہو گیا اس کا کام ہو گیا اب سو قرآن پاک دس ہزار کے بھی آتے ہیں سو روپئے کے قرآن ساٹھ پچاس ساٹھ روپئے کا بھی ایک سادے سے کاغذ پر قرآن پاک مل جاتا ہے نظر پوری ہو سکتی تھی مجھے کہا کہ اس طریقے سے قرآن مجید حاصل کرنے ہیں میں کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ آخر ہو گئی بات جو چار دن کے بعد کہتا ہے مولانا صاحب دل ملامت کر رہا ہے میں مسجد میں بیٹھ کر جس قرآن کو دیکھ رہا تھا تلاوت کر رہا تھا وہ یہ قرآن تھا یہ تو میں نے اسی قرآن کا تصور کر کے نظر مانی تھی اب میں کیا کروں سو قرآن یہ قرآن پاک چار سو روپئے کا ایک ہے پھر اس نے چالیس ہزار روپئے کا وہ سو قرآن لائے اور ترتیب وہ بنی بہرحال تو مطلب یہ کہ یہ بھی اچھی بات ہے کہ اس کو خوف آ گیا کہ یہ قرآن پاک تھا جس کے لیے تو جیسے نظر آنی ہے ایسے پوری کرنی چاہیے تب وہ پوری ہوگی ورنہ یہ تو آپ کا معاملہ اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کسی کو کیا بتایا نے دل میں کیسی نظر آنی تھی کون سا کام کرنا تھا جب کام ہو جائے گا اگر اس طریقے سے نظر پوری کی ہے تو ہوگی اگر اس طرح نظر پوری نہیں کی ہے تو واجب ذمہ رہے گی نظر وہ پوری ہی نہیں ہوگی یعنی فرض کرو کہ اس نے دس جوڑے کپڑوں کی نظر مانی تھی اور ارادہ یہ تھا کہ پانچ پانچ سو والا سوٹ لے کے دوں گا اور اس نے سو سو والا سوٹ لے کے دیا نظر پوری نہیں ہوگی وہ دل میں مطمئن ہو بھی جائے کہ میں نے تو کپڑے وہ دے دیے تھے اس لیے فرمایا ان اللہ یعلم اللہ پاک جانتے ہیں کیسی نظر آپ نے مانی ہے کیا اللہ کے راستے میں خرچ کیا وہ مال الظالمین من انصار اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں کوئی مدد نہیں ہے ان کے لیے یہاں بات کیا ہو گئی درمیان میں بات انفاق فی سبیل اللہ اہل ایمان کی چل رہی ہے اور ظالمین کے لیے درمیان میں بتا رہے ہیں کہ ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی اور آگے پھر انفاق فی سبیل اللہ کی بات یہاں بات یہ ہے کہ نظر ہو قسم ہو انفاق نہیں سبیل اللہ ہو نیاز ہو جو بھی چیز ہو یہ ایمان کے بعد کے آمار ہیں ایمان جس کا صحیح ہے وہ اب نظر مان رہا ہے نیاز مان رہا ہے اللہ کے لیے صدقہ مان رہا ہے قسم کھا رہا ہے کفارہ دے رہا ہے اگر اس کا ایمان ٹھیک ہے پھر یہ وج اللہ تعالیٰ یہ چیزیں دے رہا ہے تو کارانہ ہے اور اگر کوئی ہی نہیں ہے بدت ہے نظر غیر اللہ ہے یہ ظالم ہے تو ایسے ظالم کی کوئی مدد نہیں ہے جو نظر مان رہا ہے چڑھاوے چڑھ رہا چڑھا رہا ہے غیر اللہ کے نام پر غیر اللہ کے نام پر نظر نہ دے رہا ہے فلاں فلاں اور عجیب عجیب لوگوں نے تماشے بنائے نظر للہ لیاز للحسین نظر تو ہوتی ہے اللہ کے لیے نیاز تو حسین کے لیے ہوتی ہے نیاز تو ہوتی ہے حسین کی ہے پتہ نہیں یہ کون سا مذہب کون سی کتاب کون سی شریعت کون سا نظریہ کہاں سے ان کے یہ اصول ہیں قرآن پاک میں رسول پاک آخر بارے میں بتائی ان و و نسخی کی سب کچھ اللہ کے لیے ہوتا ہے جو عبادت کے نام کی چیز ہے وہ سب اللہ کے لیے ہے پیغمبر کے لیے بھی نہیں ہوتی پیغمبر بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں سب کچھ جو عبادت کے نام پر ہے اقوال سے ہو افعال سے ہو اور انداز سے ہو وہ سب اللہ کے لیے ہے ہاں سوال جس کو ہے پہنچاؤ وہ کام کر کے تو صدقات فن اگر تم صدقے کو ظاہر کر کے دیتے ہو یہ بھی اچھی بات ہے نیت یہ ہو تو دوسروں کو ترغیب ہو جائے سوال ہے اس کا علماء لکھا ہے یہ شان غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اعلان کیا کہ لوگ جمع کرائیں اموال ہم غزوے کی تیاری کر رہے ہیں تو اس وقت حضرت مکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سارا مال لے آئے تھے اور حضرت عمر پہلے آ گئے تھے آدھا مال لے کر اور خود عمر کہتے ہیں میں بہت خوش تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خود روایت کرتے ہیں میں دل دل میں بہت خوش تھا کہ آج سب سے زیادہ میں لے کر آیا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر کیا لے کر آئے ہو تو میں نے کہا جی یہ مال لے کر آیا ہوں اور اتنا ہی گھر میں چھوڑا ہے آپ نے فرمایا بہت اچھا پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سے پوچھا یہ وہی غزوہ ہے جس میں حضرت عثمان نے ہزاروں اشرفیاں وغیرہ دی تھی تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے آپ نے پوچھا کہ ابو بکر کیا لے کر آئے ہو تو خاموش ہو کے بس حضرت اللہ کے لیے آپ نے فرمایا ابو بکر بتاؤ کیا لے کر آئے ہو کتنا لے کر آئے ہو گھر میں کیا چھوڑا ہے کہا حضرت سب کچھ لے کر آیا ہوں بس اللہ کی برکت گھر میں چھوڑ کر آیا ہوں اللہ کا نام گھر میں چھوڑ کر آیا ہوں تو عمر فاروق رونے لگے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کوشش کرتے رہے کہ وہ بکر سے آگے نکل جائیں لیکن ہم آگے نہ نکل سکے پھر بھی اول نمبر بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہوتا ہے اس وقت یہ نازل ہوئی تم ظاہری طور پر صدقہ دو تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو یہ بھی اچھی بات ہے تو وہ اور اگر تم چھپا کر دیتے ہو صحیح مستحق فکیل کو پہنچاتے ہو یہ بھی تمہارے لیے بہت بہتر ہے مقصد تو اپنے مال میں دوسروں کا حق سمجھو یہ مال صرف تمہارا ہی نہیں ہے اس میں تمہارے بیوی بچوں کے رشتہ داروں کے والدین کے پڑا پڑوسی غریب ان سب کا حق واجب ہے تمہارے مال مال اس کو کبھی صرف اپنا ہی مال نہ سمجھنا اگر یہ سمجھ لیا تو پھر خراب ہو گیا ویرانی ہو گئی پھر بے برکتی آ جائے گی ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ حدیث آپ نے بار بار سنی ہے کہ سات لوگ ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے میدان حشر میں ہوں گے اس وقت کسی چیز کا کوئی سایہ نہیں ہوگا ہر کوئی پریشان اور غمگین ہوگا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا ایک عادل بادشاہ ایک نوجوان جس کا دل عبادت میں لگا ہوا ہے اور ایک جو آپس میں ایک دوسرے سے ملتا ہے اور محبت اللہ کے لیے ہے اور چوتھا کہ مسجد میں دل اس کا لگتا ہے نماز کے لیے آتا ہے دل مسجد میں لگتا ہے پھر بھی فکر دوسری نماز کی اس کو لگی رہتی ہے پانچواں وہ شخص ہے کہ جو الگ بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا ہے خلوت میں بیٹھ کر لوگ خلوت میں گندے تصورات کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں کرتے ہیں خلوت میں بیٹھ کر اور یہ کیسا شخص ہے جو خلوت میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا ہے یہ عرش کے سائے کے نیچے ہوگا میدان حشر میں اور چھٹا وہ نوجوان ہے جس کو کوئی عورت گندے کام کی طرف دعوت دیتی ہے تو یہ کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں میں اس طرح کے کام نہیں کرتا ہوں اور ساتواں وہ شخص ہے کہ جو دائیں ہاتھ سے اللہ کے راستے میں مان دیتا ہے اس کے بائیں کو بھی پتہ نہیں ایک یہ اللہ کے کے سائے ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تین لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں ایک وہ شخص جو رات کے آخری حصے میں اٹھ کر تہجد پڑتا ہے تلاوت کرتا ہے اپنی ان نفلوں میں تلاوت کر رہا ہے جو عام لوگ حافظ نہیں ہیں اللہ تعالیٰ تحجت کی توفیق دے تو وہ جتنی صورتیں یاد ہیں نا وہ ساری ایک رکعت میں پڑھ لیا گے دوسری وجہ جو پھر وہ ساری کر کے وہ تلاوت کے حکم میں ہو جائے گا اللہ تو نیتوں سے واقف ہے کہ اس کو طلب طلب تو ہے کہ زیادہ قرآن آتا ہوتا ہے جاتا میں زیادہ پڑھتا جتنا آتا ہے اتنا تو ادا کر دیا نا دوسرا وہ شخص جو پسند ہے اللہ کو خفیہ سب کا کرنے والا اور تیسرا وہ شخص جہاد میں گیا تھا اور ساتھی بھاگ گئے لیکن یہ ثابت قدم رہا یہ اللہ کو بہت پسند ہے ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تین لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں اور تین لوگوں سے اللہ سخت ناراض ہوتا ہے جو اللہ کو تین پسند ہیں وہ شخص ایک تو وہی ہے کہ جو چھپ کر صدقہ دیتا ہے اس حدیث میں تھوڑی سی تشریح یوں ہے کہ ایک شخص سوال سوالی آیا چند ایک معذر بندے بیٹھے تھے اس نے سوال کیا کسی نے نہیں دیا اور کوئی اس مجلس سے اٹھ کر چھپ کے سے چلا گیا کسی کو پتہ بھی نہیں چلا اور اس وادی کو جا کر ڈھونڈا اور اس کو کچھ چھپکے سے دے دیا جو ان دونوں اور اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں یہ شخص اللہ کو بہت پسند ہے اور دوسرا جو جو اللہ کو پسند ہے کہ قافلہ جہاد کا تھا واپس آ رہے تھے تھک چکے تھے پیدل چل چل کر رات ہو گئی رات کے آخری حصے میں قافلے کے امیر نے فرمایا آرام کرو سو جاؤ اور سارے تھکے ہوئے ہیں ٹوٹا ہوا ہے جسم سب کا اور ایک شخص ان میں ایسا ہے کہ جو تھکا وہ بھی تھا لیکن وہ قیام میں اللہ کے سامنے عبادت میں مصروف ہو گیا یہ شخص شخص اللہ کو بہت پسند ہے ہے اور تیسرا وہ کہ جو سارے بھاگ گئے تھے اور آخر میں وہ ثابت قدم رہا جہاد کرتا رہا شہید ہو گیا یہ تین لوگ اللہ کو بہت پسند ہے اور جو تین اللہ کو پسند نہیں ہیں جن سے اللہ ناراض ہے بوڑھا شخص بدکاری کرنے والا اور نمبر دو فقیر ہو کر تکبر کرنے والا نمبر تین مالدار ہو کر ظلم کرنے والا مالدار تو اس لیے اللہ نے مال دیا کہ غریبوں کا خیال کرتا یہ تو اور لوگوں پر ظلم کرتا ہے اللہ ان تینوں سے بہت سخت ناراض ہوتے ہیں اور ایک حدیث میں رسول پاک صدا کا تو ظلم المؤمن یوم صدا صدقہ قیامت کے دن مومن کے لیے سائے کی شکل اختیار کر کے اس کو بچانے کی فکر کرے گا اور صدقہ جو واجبہ صدقات واجبہ ہوتے ہیں وہ ایک مسلمان کو دینا مستحق مسلمان کو دینا ضروری ہے لیکن عام صدقہ جو واجب نہیں ہوتا صدقہ صدقہ الفطر یہ چیز نہیں ہے ویسے صدقہ دینا ہے اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے مسلم اور غیر مسلم سب کو دے سکتے ہیں اس پر قریب حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی وہ حدیث ہے جو مدینہ طیبہ میں ان کو اپنی امی ملنے آئی تھی حضرت اسما یہ وہ ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی بہن ہے حضرت عائشہ کی امی کا نام ام رومان ہے وہ مسلمان ہو گئی تھی یہ جو ہیں حضرت اسما کی بہن حضرت عائشہ کی بہن اسما ان کی امی اور ہیں ان کا نام کتبہ بنت عبد العزہ ہے یہ آخر تک مسلمان نہیں ہوئی تھی یعنی حضرت اسما حضرت عائشہ باپ شریک بھائی ہیں بہنیں ہیں ماں ان کی الگ الگ ہے انہوں نے مسئلہ پوچھا حضرت اسما نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میری ماں مشرقہ میرے پاس آئی ہے میں اس کو کچھ دے سکتی ہوں خدمت کر سکتی ہوں تو آپ نے فرمایا کہ بالکل کر سکتی ہو صدقات واجبہ کے علاوہ ماں کی خدمت کرو اس پر بھی ثواب ملے گا اللہ سم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علیک هداهم ولكن اللہ یهدی من یشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير وفا إليكم وأنتم لا تظلمون صدق الله العزيز ليس عليك أباهم آپ کے ذمہ فرض نہیں ہے لوگوں کو ہدایت دینا بس اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے جو تم خرچ کرتے ہو مال میں سے اس خرچ کرنے میں تمہیں خود ہی فائدہ ہے وہ ماتن فکون اور جو تم خرچ کرتے ہو خالص اللہ کی رضا کی خاطر جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو یہ وفا اس کا بدلہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی اس عید سے پہلے والے سبق میں یہ بات گزری ہے کہ صدقہ خفیہ انداز میں بھی دینا جائز ہے اور اعلانیہ یعنی لوگوں کے سامنے بھی دینا جائز ہے موقع محل مناسبت کے ساتھ انسان دیکھ لے بعض علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر اجتماعی چندہ ہو تو اس میں سامنے دینا بہتر ہے لیکن اگر شخصی کسی کی مدد کرنی ہو ذاتی کسی فقیر کی مدد کرنی ہو تو اس کو چھپا کر دینا بہتر ہے اجتماعی میں یہ ہے کہ اس میں تو سب کو نظر آ جائے گا دوسروں کو ترغیب ہو جائے گی چنانچہ ایسا ہی ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب مسجد نبی کی تعمیر کی بات تھی یا جہاد کے لیے چندے کی بات تھی تو اجتماعی شکل میں آپ نے چادر بچھائی اور لوگ اس میں آ کے چندہ ڈالتے رہے جب کسی شخصی شخص کی مدد کی ضرورت پیش آئی تو آپ نے کسی ساتھی کو کہا کہ آپ ان کا خیال کر لو یعنی ان کی ضرورت کو پورا کر دو بارہ پھر بھی آدمی مناسب حالات دیکھ لیتا ہے کہ صرف نیت انسان کی ٹھیک ہو اللہ کی رضا ہو ریاکاری مقصد نہ ہو تو دونوں صورتوں میں خیر ہے غیر حضرات نے یہ لکھا ہے کہ اعلانیہ چندہ دینا یہ ایسا ہے جیسے اونچے آواز سے قرآن پاک پڑھنا ہے اور خفیہ چندہ دینا ایسا ہے جیسے دل میں قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے کیا مطلب ہے اونچی آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کے کچھ شرائط ہیں کسی کو تکلیف نہ ہو کوئی نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز میں خلل نہ ہو بس ان باتوں کا خیال رکھ کے اونچی آواز سے تلاوت کرنا بہتر ہے اسی طرح اعلانیہ صدقہ دینے میں بھی سوچ لے دل سے اندازہ کر لے ریاکاری تو نہیں ہو رہی یہ چیزوں کا خفیہ انداز میں <clears throat> جب آدمی دل میں تلاوت کرتا ہے اس کا اثر کم ہوتا ہے لیکن جب موقع محل ایسا ہے کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں یا گھر میں لوگ سو رہے ہیں تو اس کو اب زیادہ ثواب اس میں ہے کہ یہ دل میں تلاوت کرے تو اسی طرح کسی کی ذاتی مدد کرنا چاہتا ہے تو خفیہ انداز میں کر دے زیادہ ثواب ہوگا یہ جب انسان کوئی نیکی کرنا چاہتا ہے نا تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی مل جاتی ہے کہ اس نیکی کو میں کس انداز میں کروں تاکہ زیادہ بہتر صورت سامنے آئے یہ کل والے <clears throat> سبق کی بات تھی آج جو بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوا کہ آپ کے ذمہ واجب نہیں ہے کسی کو ہدایت پر لے آنا ہدایت کے دو معنی ہیں جو قرآن و حدیث میں دونوں معنی استعمال ہوئے ہیں ایک معنی ہدایت کا یہ ہوتا ہے کسی کو راستہ دکھانا ایک معنی ہدایت کا یہ ہوتا ہے کہ کسی کو منزل مقصود تک پہنچا دینا راستہ دکھانا یہ انبیاء مسلاط والسلام کا کام ہے کسی کو منزل مقصود تک پہنچا دینا یہ اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ کام لیا ہوا ہے تو جہاں تک بات ہے <clears throat> کہ آپ کے ذمہ واجب نہیں ہے لوگوں کو ہدایت دینا یعنی لوگوں کو منزل مقصود تک پہنچا دینا اے نبی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے آپ کی ذمہ داری ہے بلے معاون سے لہرے کے واقع جو آپ پر تلا وہی آئی ہے اس کی آپ لوگوں کے سامنے تشریف فرما دیں یہ اس میں مسائل ہیں احکام ہیں اب جس کس کا دل کیسا ہے کون طلب صادق والا ہے سچی عقیدت والا ہے کون کیسا ہے تو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتے ہیں لئی کا خدا کہ آپ کے ذمہ ہدایت پر لانا واجب نہیں ہے یہ قرآن پاک نے کئی مقام پہ رسول پاک کو یوں فرمایا ہے ایک مقام پہ فرمایا ہے کہ <clears throat> مالی کا نبی آپ کے ذمہ کچھ واجب نہیں مگر بات کو پہنچانا ہے ایک مقام پہ فرمایا کہ آپ ان کے اوپر چوکیدار اور نگران نہیں بنا کے بھیجے گئے آپ تبلیغ کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں جو آخری پارے میں مسیطر کا لفظ استعمال ہوا ایک اور مقام پہ فرمایا کہ فلاح اللہ کا باقی کا نبی آپ تو اتنے پریشان ہو گئے کہ یہ تبلیغ نہیں آپ کی بات نہیں مان رہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے ان سب باتوں سے اور سورہ علم نشرہ کے آخر میں عجیب بات فرمائی کہ کہ آپ تبلیغ کریں لوگوں کو سمجھائیں اور پھر جب گھر آ جائیں تو عبادت میں مصروف ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ اس تبلیغ میں اثر رکھ دے جو میں لوگوں کے سامنے بات کر کے آیا ہوں اس میں اثر رکھ دے ویزا فرق کا فرق فرق فرق تبلیغ فرق تہلا تبلیغ الحکام جب آپ اک کام پہنچانے کے کام سے فارغ ہو کر گھر آئیں رقبے کا فرق ہے آپ رغبت کریں اپنے رب کی عبادت کی طرف اس تبلیغ میں پھر اثر ہوگا فائدہ دونوں اعتبار سے تبلیغ میں ہے لیکن فائدہ مؤثر فائدہ اور ایک کہتے ہیں کہ جس میں صحیح دائمی فائدہ ہو وہ اس مبلغ کے بیان میں ہوگا کہ جو خود نیک ہے ویسے تو اگر کوئی نیک نہیں ہے نا اس نے بھی اچھی بات کر دی ہے ثواب ہے فائدہ ہے لیکن جو بندہ خود نیک ہے اور پھر وہ تبلیغ کر رہا ہے تو اس کے بیان میں زیادہ اثر ہوگا یہی سورہ یہ کی بات میں بتا رہا ہوں قرآن پاک نے کئی جگہوں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ آپ زیادہ پریشان نہ ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ تبلیغ کام ایسا ہے تبلیغ کا کام ایسا ہے و نصیحت کا کام ایسا ہے کہ وہ مبلغ پریشان ہوتا ہے تبھی تو آپ کو بار بار یہ فرمایا گیا کہ آپ زیادہ پریشان نہ ہو آپ کے ذمہ منزل مقصود تک پہنچانا نہیں ہے آپ کا کام ہے راستہ دکھا دینا پھر ہم فیصلہ خود کریں گے کس کو راستے پر چلا دینا ہے کس کو نہیں چلانا تو یہاں پر بھی یہی فرمایا لئی سا علیہ کا خدا ہوں اے نبی آپ کے ذمہ لوگوں کو منزل مقصود تک پہنچا دینا آپ کے ذمہ واجب نہیں ہے جو چیز آپ کے ذمہ واجب نہیں ہے تو اس پر آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے اور جو آپ کے ذمہ واجب ہے وہ آپ ادا کر رہے ہیں ہر ترتیب سے ادا ہو رہی ہے واض و نصیحت کی آپ کی ہر مجلس ہی واض و نصیحت ہے اور خطبہ حجت الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر کے فرما دیا تھا کہ جو میرے ذمہ کام تھا وہ میں آپ لوگوں تک پہنچا چکا ہوں اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو بعد والے لوگ آئیں گے ان تک پہنچاؤ جب یہ بات آپ نے فرمائی تو پھر اس کے بعد آپ نے اللہ کی طرف انگلی کا شہادت کی انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ یا رب آپ گواہ ہو جائیں میدان حرفات میں کہ میں نے ان سب کو آپ کی باتیں توحید کی رسالت کی شریعت کی پہنچا دی ہیں تو آپ کے ذمہ یہ کام ہے جو آپ کر رہے ہیں اور اس کا فائدہ ہو رہا ہے اور وہی پھر جماعت تیار ہو کر جو میں کسی مقام پہ بتا چکا ہوں کہ راج قوم کے مطابق ایک لاکھ چودہ ہزار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہے جس میں آپ نے یہ لیکن آپ کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو راستہ دکھاتے جانا اب دل کے حال اللہ جانتا ہے کون کس طلب کے ساتھ آپ کی بات کو سننے آیا ہے سمجھنے آیا ہے مجلس میں آیا ہے اس کے مطابق ہم فیصلہ کرتے رہیں گے چنانچہ جو شخص بھی طلب صادق کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا وہ پہلی مجلس میں ہی کامیاب ہو کے گیا پہلی مجلس میں کامیاب ہو کے گیا اور جو ویسے آتا رہا جائزہ لیتا رہا منافقت کرتا رہا یا تکلیف دینے کے لیے قریب آتا رہا وہ اتنی مجلسیں پانے کے باوجود اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتے ہیں فرمایا والا اللہ یادی میں یشا اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے اس دن ایک شخص نے ہدایت کے اوپر بات مجھ سے پوچھی تھی پھر میں نے اسے کہا کہ آپ کسی دن زہر کی نماز کے بعد آئیں یہ بات سمجھنے کی ہے اور میں پہلے بھی اس پر تفصیلی طور پر بیان کر چکا ہوں دن السرات المستقیم پر جو بیان ہوا ہے کہیں جمعے میں ہر کوئی مانگ رہا ہے المستقیم اللہ تعالیٰ مجھے سرات المستقیم عطا کر چلو ہم تو مانگ ہی رہے ہیں لیکن اونچے لوگ جو اللہ کے ولی ہیں وہ بھی مانگ رہے ہیں کہ سرات مستقیم اچھا اس سے اوپر صحابہ کرام محدثین فقہا وہ بھی مانگ رہے ہیں کہ اللہ سیدھا راستہ دکھا انبیاء علیہ السلام خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں سورج فاتح کی تلاوت کر رہے ہیں نماز میں اور یہ جملہ پڑھ رہے ہیں یا اللہ مجھے سیدھا راستہ عطا کر کسی کو تفصیلی بات وہ دیکھنی ہو تو اس بیان میں ہے خلاصہ یہ ہے کہ ہدایات درجات کے ساتھ ہے ہدایت کے درجے ہیں یہ درجہ ایک مسلمان کو حاصل ہو گیا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے اب اس کو آگے درجہ چاہیے تقوی کا اب وہ عزت اثرات المستقیم میں تقوی والی بات مانگ رہا ہے ایک کو تقوی والا مقام مل گیا ہے اب ولایت کا مقام مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے آپ اپنا دوست بنا لیں تو عزت اثرات المستقیم میں اسے ایمان کی ہدایت حاصل ہے اسے تقوی کی ہدایت حاصل ہے اب اسے ولایت کا مقام چاہیے اللہ کا ولی بننے کے وہ راستہ پوچھ رہا ہے سراط المستقیم اب اس میں ولایت کے پھر اور درجات ہیں یہی تو وہ ہے کہ ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے پھر ایک قطب ہوتا ہے پھر ایک ابدال ہوتا ہے اور اس میں پھر ایک صحابہ کا مقام ہے پھر انبیاء کا مقام ہے انبیاء میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اونچا مقام ہے آخرت میں ایک مقام ہے جس کو قرآن پاک نے مقام محمود بیان کیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان حشر میں مقام محمود ملے گا تو یہ وہ مستقیم یہ لا تنہا ہی سلسلہ ہے جس میں ہر ایمان والا مانگ رہا ہے ہر ولی اللہ مانگ رہا ہے اور اللہ کے نبی بھی مانگ رہے ہیں دن السرات المستقیم ویسے اس موضوع میں بیان تفصیلی ہدایت پر ہے فرمایا والا کن اللہ یہدی میشا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کو ہدایت دینی ہے کون کتنی سچی طلب کے ساتھ آیا اس میں سچی طلب شرط ہے علماء نے لکھا ہے کہ جب کسی نیک مجلس میں بیٹھو اس میں بعض و نصیحت کی بات ہوتی ہو جیسے بعض و تبلیغی جماعت کے بیان میں انسان بیٹھتا ہے دوسرے نیک لوگوں کے بزرگوں کے بیان میں بیٹھتا ہے اس سے پہلے دعا کر لو اللہ یا اللہ میں اس نیک مجلس میں اس نیت سے بیٹھا ہوں جو میرے اندر کمی ہے وہ دور فرما دے اور اس اچھی باتیں جو ہیں اس میں کوئی اچھی باتیں ہدایت والی ہوں تو وہ میرے لیے نصیحت کا سبب بنا دیں انشاءاللہ تعالی اس مجلس میں ایسی بات ہوگی جو اس بندے کی ضرورت کے مطابق ہوگی اور انشاءاللہ اصلاح کی شکل بنے گی جب طلب سچی ہو تو یہ شرط ہے ولیکن اللہ یادی نبی آپ کی ذمہ لوگوں کو منزل مقصود تک پہنچا دینا نہیں ہے بلکہ آپ کی ذمہ لوگوں کو راستہ دکھا دینا ہے اب ہم لوگوں کے دلوں کو ہم جانتے ہیں اس کے مطابق ان کو ہدایت ملتی رہے گی فیصلہ ہوتا رہے گا اب دیکھو نا اللہ کا نظام ہے کہ حضرت ابو طالب جو رسول پاک کے چچا ہیں بڑی خدمت کی ہے بڑی خدمت کی اور دادا فوت ہو گئے تو کسی طرح کی تکلیف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت نہیں تھی چچا سے اور رسول پاک دعائیں بھی کرتے رہے دعوت بھی دیتے رہے تبلیغ بھی ہوتی رہی سب کچھ ہوتا رہا لیکن چچا نہیں مانا بات چچا تو یہ ہوا کہ اتنی واضح نصیحت کے باوجود بات نہیں مانی کہ یہ سارے میرے دوست ناراض ہو جائیں گے مشرقی نے اور میں کلمہ نہیں پڑھتا ہوں مدد کرتا رہوں گا اور ادھر دیکھو کہ بیٹے کو تبلیغ ہی نہیں کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ابھی دس سال نو دس سال کی عمر ہے یہ ابو طالب کے بیٹے ہیں ابو طالب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار نصیحت کر رہے ہیں کہ یہ میرا محسن ہے اس نے میری مدد کی ہے کاش کہ یہ ہدایت پر آ جائے دعا بھی ہو رہی ہے تبلیغ بھی ہو رہی ہے بعض نصیت بھی ہو رہی لیکن اللہ پاک کے فیصلے ہیں کہ ہدایت نہیں ہوئی اور ہدایت ہونے پہ آئی تو ابو طالب کا بیٹا ہے حضرت علی ابھی آپ نے ان کو تبلیغ ہی نہیں ہے کہ نو دس سال کی عمر میں اللہ اللہ الہ الا واشد اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ایمان لے آئے تو یہ فیصلے ہدایت کے اللہ پاک کے قبضے میں ہے جب کوئی چاہے تو سے ملتا ہے ابو طالب نے نہیں چاہا کو ہدایت نہیں ملی اور حضرت علی نے اپنے نابالغی کے زمانے میں جو بھی طالب کا بیٹا ہے باپ کا یہ حال بیٹے کا یہ حال کہ جب طلب صادق ہوئی تو بلوک سے پہلے ہی اسلام سے اللہ تعالیٰ نے نواز دیا فرمایا اللہ کے قبضے میں ہدایت جسے دیتا ہے جسے چاہے دیتا ہے اللہ سے ہر وقت ہدایت مانگنا چاہیے اچھی بات کی توفیق مانگنی چاہیے نیکیوں کی استقامت کی توفیق مانگنی چاہیے گناہوں سے ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے اسی مانگنے میں ہی سب کمال ہوتا ہے اور اس سے پھر فیصلے خیر کے ہو جاتے ہیں معلوم نہیں کون سی گھڑی ہے کہ جو ہدایت کا سبب بن جائے اور انقلاب کا سبب بن جائے آپ حضرات نے ایک بات سنی ہوگی تبلیغ والے بھی دوسرے ساتھی وغیرہ کہتے رہتے ہیں کہ بھائی پلیٹ کی سنت کرنی چاہیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اپنے دسترخان کے زرار کی سنت ہو وہ پلیٹ صاف ہونی چاہیے سنت ہو تو یہ حدیث میں آگے یہ بھی آتا ہے کہ صحیح سنت کیا کرو کیا پتا تم کو کھانے کے کس لکمے میں برکت ہے کھانے کی کس لقمے میں برکت ہے بس یہ بات اتنی ختم ہو گئی بیان کرنے والے بھی اتنی بات بیان کر دیتے ہیں سننے والے بھی سن لیتے ہیں بات اس میں بڑی خاص ہے پتہ نہیں کون سے لقمے کھانے کے کون سے لکمے میں برکت ہے یہ برکت کیا چیز ہے یہ برکت یہ چیز ہے کہ پتہ نہیں ایسا وہ لقمہ جو آپ کے اندر جائے اور اس کے بعد اللہ کا ایسا جملہ ادا ہو کہ آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں اور آپ اللہ کے نئے بندے بنے بن جائیں یہ برکت ہوتی ہے کہ وہ کھانے کے کون سے لقمے میں برکت ہے کہ آپ کی زندگی کے انقلاب کا وہ سبب بن گئی آپ کی گناہ والی زندگی کو ختم کر کے اللہ کے نیک بندہ اس نے کھانے کے اس لقمے نے بنا دیا یہ برکت ہے جیسے حدیث میں فرمایا نا کہ رزق حرام کا ایک لقمہ جسم میں چلا گیا چالیس دن کوئی عبادت قبول نہیں ہے تو رزق حلال کا کوئی لقمہ جب اندر جائے گا تو اس کا مطلب خود سمجھ میں آئے گا کہ وہ عبادات قبول ہو رہی ہیں اور ایسا وہ برکت والا لقمہ جس میں خاص کوئی اللہ تعالیٰ نے اپنی گویا کی مرضی شامل کی ہوئی ہے تو اس وجہ سے سنت کے مطابق کھانے کا حکم ہے کہ اس میں کیا پتا کس میں ہاں نہیں پسند کوئی بات نہیں کئی دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا پیش ہوا اور آپ کو پسند نہیں تھا آپ نے عیب نہیں بیان کیا اور معذرت کر لی کہ طبیعت نہیں ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے لئی سا علی کا خدا ہوں بلاکند اللہ یادی میں شاہ وما تنفقوا من خير فلانفسكم اوپر والے موضوع کے مطابق بات ہوئی اوپر انفاق فی سبیل اللہ کی بات ہو رہی تھی فرمایا جو کچھ تم خرچ کر رہے ہو فلانفسكم وہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہے ہمارا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے ہم تو اپنے نیک بندوں کو پتے کھلا کر بھی خوش کر لیتے ہیں آپ کئی بزرگوں کے واقعات پڑھو کہ چوبیس گھنٹوں میں ایک چنے کا دانا کھلا کر بھی ہم ان کو خوش کر لیتے ہیں کچھ نہ کھلا کر بھی پڑھو نا غزوہ موتا اور تبوک کی بات کچھ نہ کھلا کر بھی صحابہ کرام کے بازو میں وہ قوت عطا کر دی کہ وہ تلواریں لہراتی رہی پہلے تو ایک کھجور ملتی تھی پھر گٹھلی ملتی تھی پھر گٹھلی بھی نہیں ملی جڑیں ملتی تھی ایک وقت ایسا آیا کہ وہ جڑیں بھی اس جنگل کی ختم ہو گئی اور صحابہ کرام پھر بھی زندہ رہے تو وہ وہاں ہے جس کو چاہے کھانا کھلا کر موت ماں موت دے دے اور جس کو چاہے بھوکا رکھ کر بھی اسے موت نہ دے اس کو زندہ رکھے وہاں تم من خیر ان جو تم خرچ کر رہے ہو وہ تمہارے فائدے کے لیے ہی ہے اپنے اوپر خرچ کر رہے اپنے بیوی بچوں پر کر رہے تمہارا فائدہ ہی ہے اور اگر انفاق کی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں لے رہے ہو تو بھی تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے کہ اس سے ہماری رضا ملے گی گناہ معاف ہوں گے غضب اللہ کا دور ہوتا ہے صدقے سے حسن بصری رحم اللہ تعالی امام الاولیاء آپ جانتے ہو بہت اونچے نسبت کے بزرگ ہیں یہ ایک سلسلے جو چار سلسلے ہیں نا ان میں سے ایک نقش بندیا کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ امام الاولیاء ہیں امام الاولیاء کہتے ہیں میرے نزدیک اس عید کی تشریح یہ ہے وہ ہر بندے کا اپنا ظرف ہے نا جی اس کا دل جتنا نیک ہوگا وہ اس کی باتوں میں بھی پھر اتنی نیکی ہوتی ہے کہا خیرن مومن بندہ جو بھی خرچ کرتا ہے سب اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے مومن بندہ خلاف شراب پیسے خرچ کرتا ہی نہیں ہے کیوں وہ خود اتنے اونچے مقام پہ ہے نا کہ انہیں یہ نظر آتا ہے کہ ہر مومن ایسا ہی ہوتا ہے جیسے حسن بسری ہے کہ مومن کبھی خلاف شرح اپنا پیسہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو فلے انف سے قوم تمہیں فائدہ ہی فائدہ ہے اور اشیف الحدیث مولانا زکری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ لکھا ہے نا کہ جتنی یہ فضیلت والی ہے نا احادیث کہ یہ کام کرو تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں یہ کام کرو تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں وضو کرو تو گناہ معاف جمعے کے چل کے لیے گناہ معاف مسجد میں انتظار کے لیے بیٹھے جماعت کے واسطے گناہ معاف سب گناہ صغیرہ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 الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم صدق الله العظيم صدقہ زکات ان فقراء کے لیے ہے جن کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں روک دیا گیا ہے لا استطيعون ضربا فی الارض وہ زمین میں سفر کرنے کی بھی استطاعت نہیں رکھتے ناواقف لوگ ان کو مالدار سمجھتے ہیں سوال نہ کرنے کی وجہ سے تعارف سی ماون آپ ان کو ان کے چہروں سے پہچان لیں گے کہ یہ محتاج ہیں لا علون الناس الحافا وہ لوگوں سے سوال چمٹ کر نہیں کرتے وما معطم من خیر فإن اللہ علیم اور جو کچھ تو خرچ کرتے ہو معاملے سے اللہ پاک اس کو جانتے ہیں کئی دنوں سے انفاق کی سبیل اللہ کے بارے میں بات چل رہی تھی آج بھی اسی سے متعلق ہی بات ہے اللہ کے راستے میں فرق کرنا ہے کن لوگوں کو دینا چاہیے آج کے درس میں یہ ذکر ہے اور کون لوگ سوال کرنے والے صحیح ہوتے ہیں اور کون سائل صحیح نہیں ہوتے اس کے بعد میں تقریباً چند ایک درس انفاق کی سبیل اللہ کے بارے میں ہی ہے للفقراء الذين لذین في سبیل اللہ اس عید کے بارے میں بعض حضرات شان حضور یہ لکھا ہے کہ مدینہ طیبہ میں ایک شخص نے رات کو اللہ کے راستے میں صدقہ کیا اور اتفاق سے وہ چور کوئی چوری کرنے جا رہا تھا یا پکا چور ہے تو اس چور کو اس نے صدقہ دے دیا صبح بات مشہور ہوئی کہ رات کو کوئی شخص مالدار آیا تھا اور اس نے چور کو صدقہ دیا دوسرے دن اس شخص نے سوچا کہ اللہ کے راستے میں دینا چاہیے کسی صحیح مصرف کو پہنچانا چاہیے پہلے تو چور کو مل گیا ہے صدقہ دوسرے دن ایک عورت اس کو ملی بے حال سی تو اس کو جا کے صدقہ دے دیا صبح مشہور ہو گئی رات کہ رات کو کافی رقم کوئی شخص ایک ایسی عورت کو دے گیا جو ہے پھر یہ پریشان ہوا کہ عجیب بات ہے دو دن کا صدقہ یوں ہی جائیں چلا گیا تیسرے دن پھر فکر پیدا ہوئی کہ اللہ کے راستے میں صدقہ دینا چاہیے شام کو خفیہ گیا تو کسی مالدار شخص کو صدقہ دیا صبح مشہور ہو گئی بات کہ رات کو اس نے کسی کو صدقہ دیا ہے اور وہ شخص غنی ہے مالدار ہے یہ پریشان ہو گیا کیا میں کیسے سمجھوں کن کو دوں صدقہ اور زطا اس پر یہ کریمہ نازل ہوئی کہ صدقہ اور زکا ایسے لوگوں کو دینی چاہیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا وہ پریشان تھا بات مشہور اس کے سبقی کی بھی ہو گئی تھی تو آپ نے اس کو بنایا کہ تمہارا جو تین دن کا طریقہ تھا صدقہ دینے کا وہ بھی اللہ نے قبول کر لیا ہے ہو سکتا ہے کہ جس چور کو آپ نے صدقہ دیا ہے اس کے دل میں بات آ جائے کہ چوری نہیں کرنی چاہیے دیکھو اللہ کو ویسے بھی مدد کرتے ہیں اللہ سے مانگنا چاہیے اور اسی طرح آپ نے اس بدکار عورت کو دیا ہے ہو سکتا ہے یہ اس کے ہدایت کا سبب بن جائے کہ بدکاری کے ذریعے سے پیسہ کمائی کرنا یہ کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ تو ویسے کہ بھی مدد بھی کر دیتے ہیں اور مالدار کو دینے کے لیے بھی مالدار کے واسطے ہدایت کا سبب بن سکتا ہے کہ وہ یوں سوچے کہ میں بھی مالدار ہوں مجھے بھی اللہ کے راستے میں دینا چاہیے کسی اور نے جیسے مجھے دیا ہے تو وہ صدقہ بھی قبول ہے لیکن صدقہ اور زکوٰۃ دینے کے لیے ضروری ہے کہ ان لوگوں کو دیں للفقراء الذين في سبيل تقریباً کئی دنوں سے سات آٹھ باتیں صدقات کے متعلق بیان ہو رہی تھی کچھ تو اس باتی باتیں تھیں کرنے کی اور کچھ باتیں ایسی تھیں کہ ان سے اجتناب ضروری تھا صدقہ کرنے والے کا کہ یہ ایسا نہ کرے ایسا نہ کرے ان میں سے سب سے پہلی بات یہ تھی کہ صدقہ کرنے والا احسان نہ جتائے نمبر دو اظہار نہ پہنچائے صدقہ دے کر کسی فقیر کو نمبر تین ریاکاری مقصد نہ ہو نمبر چار حرام مال نہ ہو پاکیزہ اور طیب حلال مال صدقہ کرے اور پانچ یہ کہ اعلانیہ بھی صدقہ کیا کرے جب اعلانیہ ضرورت ہو اور خفیہ طور پر بھی صدقہ کیا کرے خفیہ کرنا صدقہ کرنا زیادہ افضل ہے اور چھٹی بات یہ ہے کہ عام صدقہ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں صدقات واجبہ غیر مسلم کو جائز نہیں ہے صحیح مستحق مسلمان کو دینا ہے ساتویں اور آٹھویں بار آج کے درس میں بیان ہوئی ہے کہ مجاہدین کو طلبہ کو صدقہ اور زکوٰۃ دینا ہے اور دوسرے وہ لوگ جو واقعتا مستحق ہیں لیکن اپنا استحکاب ظاہر ہی نہیں کرتے بس آپ کا کام ہے کہ ایسے محتاج سفید پوشوں کو پہچانیں کہ کون ہمارے محلے معاشرے شہر گاؤں میں ایسا بندہ ہے جو سوال تو نہیں کرتا لیکن ہے غریب اس کا دن دو ساتویں بات مجاہدین اور طلبہ کو دیں اور آٹھویں بات کے معاشرے میں کوئی شخص رہ رہا ہے سوال نہیں کرتا ہے غریب اس کو دیں گے آٹھ باتیں ختم ہوئی ہیں کل پرسوں سے جو باتیں آئیں گی وہ بھی سابقہ باتوں کی ایک ہی ہے کہ صدقہ ایرانیہ کیسے ہو خفیہ کیسے ہو فرمایا للفقراء الذين اكسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف ان فقراء کا حق ہے صدقے میں جن کو اللہ کے راستے میں روکا گیا روکا گیا کا مطلب یہ ہے کہ وہ ادھر ادھر نہیں جاتے اللہ کا کام کر رہے ہیں جہاد کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے ایک بادل پر رکھے ہوئے ہیں یا علم حاصل کر رہے ہیں اور وہ بھی اللہ کے لیے ہی رکے ہوئی ہیں تو ایسے لوگوں کو صدقہ اور زکات دیا جائے لا لائف یہ ادھر ادھر سفر نہیں کر سکتے جس کام کے لیے یہ مصروف ہیں بس ادھر ہی وہ رہ رہے ہیں اور الجاہل اغنیاء من عام ناواقف شخص ان لوگوں کو مالدار سمجھتا ہے اس لیے کہ یہ مانگتے کسی سے نہیں ہے چنانچہ اصحاب صفہ سب سے پہلا مدرسہ ہے مسلمانوں کا کہ اس میں سینکڑوں طلبہ ہوتے تھے اور کبھی وہ سوال نہیں کرتے تھے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث میں نے پہلے بھی سنائی تھی آپ ان کا اپنا واقعہ کہ وہ بھوکے ہوتے تو شاید میں کھڑے ہو جاتے تھے کہ کوئی شخص پوچھ لے گا کہ کیوں کھڑے ہو ہوتے کوئی کام ہے لیکن بھوک لگی ہے اگر ویسے کوئی پوچھتا کہ ابو علادہ تمہارا کام کیا ہے تو میں ان سے سوال کرتا تھا کہ فلانا سبق سمجھ میں نہیں آیا لیکن جب کوئی پوچھتا تھا وہ ذرا بھوک لگی ہے تو پھر میں کہتا تھا کہ بھوک لگی ہے تو سوال ہی کرتے تھے حالانکہ مدینہ میں چند ایک تاجر بڑے بڑے بھی تھے یہ طلبہ مسودہ بھی رہتے تھے اور ایک دو مرتبہ جب ستون کے ساتھ کسی نے ناقص کھجوریں لٹکا دی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ناقص نہ ہو رہا لٹکایا کرو اعلی کھجور لٹکایا کرو تو یہ صدقہ لے نیزکار ان لوگوں کے لیے بیان کی جو خالص دین کے واسطے اللہ کی رضا خاطر دین پڑھ رہے ہیں یہ سب سے بہتر مصرق ہے اور صدقہ جاریہ اجاریہ ہے علماء جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں اور ان کی عجیب عجیب حالات ہیں کہ انہوں نے کس ترتیب سے علم دین کو حاصل کیا ہے اور کئی ملکوں کے سفر کی امام بخاری رحمہ اللہ تعالی احادیث کے شعبے میں سب سے بڑے امام ہیں ان کے بارے میں یہ کہ بخارا کے رہنے والے ہیں اور والد صاحب فوت ہو گئے تھے والد صاحب کی وراثت میں سے چند ایک درہم ملے تھے کوئی سینکڑوں میں دو سو یا تین سو کے لگ بھگ ان کا کوئی اور بہن بھائی نہیں ہے صرف ان کی ایک والدہ اور ایک یہ تھے والدہ بہت بولنے خاتون تھی انہوں نے دوران تعلیم جو وراثت والد صاحب کی طرف سے ملی تھی اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے خرچ کرتے رہے کہ یہ خالص رزق کے حلال ہے وراثت میں جو ملتا ہے یا مال غنیمت میں جو ملتا ہے یا ہدیے میں جو ملتا ہے یہ رزق کے حلال خالص ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے یہ خرچ کرتے رہے پھر ایک وقت آیا ان کے پاس پیسہ ختم ہوا تو والدہ والدہ ان کی ساتھ ہوتی تھی یہ جس مولانا صاحب مدرسے میں ان کو داخل کرا دیتی اور خود اور محلے میں جا کے دستک دیتی تھی کہ کسی کو کوئی خاتمہ کی ضرورت ہے تو کوئی نہ کوئی محلے میں ایسا بندہ ہوتا ان کو خاتون خادمہ کے طور پہ ضرورت ہوتی تو والدہ امام بخاری رحم اللہ تعالیٰ کی وہ خادمہ بن جاتی کسی محلے میں ادھر سے کچھ وہ کھانا یا کوئی چیز دیتی تو دیتے تو بیٹے کو دیتی رہتی تھی دوستو دیکھو مسلمانوں کا سب سے بڑا مخدوم امام ہے امام بخاری حالت تو دیکھو کہ والدہ لوگوں کی نکرانی بنی ہوئی ہے اور یہ شخص دنیا اسلام کا سب سے بڑا امام المحدثین ہے لیکن سوال نہیں کیا جیسے بھی حالات ہے سوال نہیں کیا علامہ ابن جریر ایک مشہور مفسر قرآن ہے یہ سن غالباً دو سو چوبیس ہجری میں پیدا ہوئے اور تین سو کے بعد چونسٹھ وغیرہ میں ان کی وفات علامہ اپنے جریر جب سفر کے لیے نکلے یہ اسی فارس کے ماوق کے لوگ ہیں یہ سفر کے لیے نکلے ابھی سے اجازت چاہیے کہ میں شوق رکھتا ہوں کہ تفسیر اور حدیث پڑھوں تو یہ بخارا ہے سمر میں ترمز میں بڑے بڑے علماء ہیں میں ادھر جاتا ہوں سفر کروں گا تو والدہ پیدل سفر تھے والدہ نے دو سو کے چھوٹی چھوٹی روٹیاں کلتے جن کو کہنے بیچیاں ایسی بنا دیں کہ راستے میں ضرورت پڑے گی یا کوئی اور بھی مسافر ہوا تو اس کو دینا یا اس طرح گزارا کر لو اور ہمارے پاس کیا ہے یہ علامہ ابن جرید جس کی تفسیر تبری ہے بارہ چودہ جلدوں میں تفسیر تبری جس کی جس شخص نے تفسیر میں صرف یہ لازم کیا ہے کہ صرف میں نے تفسیر میں قرآن مجید کی تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لینا ہے اور کسی کی کوئی رائے نہیں لینی ہے جس میں جو پیغمبر علیہ السلام کی حدیث موجود ہے اس عید کے مطابق وہ تفسیر بیان کرنی ہے علامہ جریر کی دو سو کے لگ بھگ والدہ نے کلچے سے چھوٹی روٹیاں بنا دی کہ سفر کرو گے راستے میں کوئی اور بھی مسافر ہوتا ہے رہنا اور یہ اس شخص دو سو دن ان دو سو کلچوں میں گزار کر واپس والدہ کی خدمت میں سلام عرض کیا کہ ہر روز ایک کلچا کھانا تھا اور اس کے ساتھ وہ سکا لیے وہ روٹی سکھا لی اور وہ کلچا کھاتا رہا ساتھ پانی پیتا رہا اور عالم بند کر جو اس نے حاصل کرنا تھا آگے ہوں اور دوسرا سفر کرنا ہے تو اور کلچے بنا دو ایک کلچا ہر اور کسی سے سوال نہیں کیا کہ میں موتا دوں ہاں، کوئی خود کسی دعوت لی وہ الگ بات ہے اور یہ شخص جب دنیا سے رخصت ہوا اسی کی وہ کتاب ہے تاریخ العمم والملوک اسی کی تفسیر دبری ہے اور اس کے علاوہ کتابیں ہیں صرف اس کی کتابت کی جو سیاہی ہے ان کے شاگردوں نے اس کی سیاہی کا جو خرچہ لگایا ہے وہ کئی ہزار دنوں تھا اور پتہ نہیں کہ امام صاحب نے کھایا کیا ہوگا پہنا کیا ہوگا رہائش کہاں رکھی ہوگی شادی کی ہوگی وغیرہ وہ الگ بات ہے جو اس نے تصنیف کی ہے اس وقت کے قلم اور سیاہی عام ترتیب سے جیسے آپ بھی دیہاتوں میں وہ سیاہی قلم سے لوگ تختی لکھتے ہیں اس ذریعے سے کتاب لکھی جاتی تھی تو سیاہی کا خرچہ اس کا کئی ہزار درہم بنا ہے جو ان کی زندگی میں اتنے پیسے تھے کہ نہیں پتہ کہاں سے آیا کیا تو بات یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسی طرح امام ابو یوسف کے واقعات ہیں دیگر بڑے بڑے حضرات کے کہ کس طریقے سے انہوں نے علم دین کو سیکھا ہے اور علم دین والے لوگ اونچے لوگ ہوتے ہیں ان کو قرآن نے بتایا ہے اونچے لوگ ولی اللہ رسول ولی اور والذین اوت العلم درجات جو علم والے لوگ ہیں وہ اونچے درجے والے ہیں ان کو اچھا سمجھنا ہے عمدہ سمجھنا ہے اعلیٰ ہے یہ کیا بے ادبی کی بات ہے کہ انگریز کی زبان سیکھنے والے لوگوں کو تو ادب سے دیکھا جائے اور وہ قرآن پڑھنے والے جو قرآن ہمارے پیغمبر پہ اترا ان کو ان اس قرآن کو پڑھنے والوں کو لوگ حکارت کے ساتھ دیکھیں تو ان طلبہ کا تو نقصان نہیں کر رہے اپنا نقصان کر رہے ہیں کہ جو پیغمبر کی زبان سیکھے اس کو گھٹیا سمجھو اور جو ہمارے پیغمبر کے دشمن کی زبان سیکھے اس کو تم عمدہ سمجھو دل کا عزت قسمت الفیزہ اس سے بڑی تقسیم پوری کیا ہوتی ہے کہ اپنے نبی کی اپنے قرآن کی اپنے نبی کی زبان جنت کی زبان رب کی زبان فرشتوں کی زبان کو سیکھنے والوں کو تو لوگ حقارت کی نظر سے دیکھیں اور جن کو پیشاب کرنا نہیں آتا جن کو پاک ہونے کا طریقہ پتا نہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ادب کے ہمارے نبی کے وہ دشمن ہیں ان کی زبان سیکھنے والوں کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں انگریزی کے چار لفظ گیدڑ بھی بول لے ہمارے ملک کے لوگ اس کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں جس کو زبان بھی آتی ہے یہ تو وہ بات ہوئی وہ والے اس گاؤں کی کہ وہ ہندا پھانسی کا جس کی گردن میں آ جائے اسی کو لگا یہ بہت لمبا واقعہ ہے پھر کبھی بیان کرے گا تھانوی صاحب نے بیان کیا دل اللہ صدقہ حق ہے ان لوگوں کا جو اللہ کے راستے میں رکے ہوئے ہیں رکے ہوئے ہیں کیوں رکے ہوئے ہیں کب نبی باہر نکلے گا اس کی زبان اطہر سے کوئی جملہ صادر ہوگا وہ لکھ لیں گے یاد کریں گے بیٹھ لیں بعض دفعہ یہ سابق تین سو چار سو کے لگ بھگ سیرت مصطفیٰ میں مولانا ادریس کاندیل بھی رحمہ اللہ تعالیٰ نے نام لکھے ہیں اور کہا کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی اصحاب شکر کے صحابہ کے نام پڑھ کر اس کے بعد آپ میں دعا کرے یا رب یہ تیرے نبی کی وہ جماعت ہے جنہوں نے ہر وقت اپنے کو لٹائے رکھا تھا مسجد نبوی میں کہ کب نبی کے منہ سے کوئی جملہ نکلے گا تو اس کو یاد کریں گے یہ اتنے اونچے لوگ ہیں دعا اللہ پاک قبول کر لیں گے ان کے توسط سے تو یہ بعض دفعہ پورا پورا دن یوں ہی بیٹھے رہتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اور مصروفیت ہوتی تھی لیکن یہ ادھر ادھر نہیں جاتے تھے کب حضرت تشریف لے آئیں گے تو کوئی جملہ سادت کروائیں گے اس کو یاد کر لیں گے یہ اونچے لوگ ہوئے یا وہ اونچے لوگ ہوئے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن کی زبان سیکھتے ہیں آپ وہ فیصلہ کرو فرمائے اللہ کے راستے میں روک دیے گئے جو کاروبار کر رہے ہیں لوگ کمائی کر رہے ہیں ملازمت کر رہے ہیں مارکیٹنگ کر رہے ہیں دفتروں میں سجے بجے ہیں کیا یہ علماء اور یہ طلبا ان مارکیٹوں میں ہے تو یہ نہیں بیچ سکتے چیزیں چیز بیچنا کیا مشکل ہوتا ہے ہمارے ملک کی تاریخ کی بات یہ ہے کہ جنگل مطلب وزیر اعظم ہو سکتا ہے تو کیا کوئی شخص جنگل مارکیٹ میں بیٹھ کر مال نہیں بیچ سکتا دفتر میں نہیں جا سکتا جا سکتا ہے اور میں کہتا ہوں یہ طلبا اور علماء اگر مارکیٹ میں آ کے کاروبار کریں تو عام لوگوں سے عمرہ کر لیں گے لیکن اکثرو فی سبیل اللہ یہ اللہ کے لیے ایک جگہ میں رکے ہوئے ہیں کہ یہ اللہ کی بات کو پڑھنا ہے نبی کے فرمان کو پڑھنا ہے اس کو لوگوں کو سمجھانا ہے سکھانا ہے درخت دینا ہے اور اسی میں ہمارے لیے سب کچھ باتیں حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے تو اس حد تک لکھا ہے کہ آج کے دور میں کوئی عالم کاروبار نہ کرے کیوں ادھر مصروف ہو جائے گا ادھر مصروف ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد وہ صحیح معنی میں دین کے کتابوں کے مطالعے میں پڑھنے میں پڑھانے میں وقت نہیں دے سکے گا حق صحیح نہیں ہوگا وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے بیٹھ جائے پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود بخود ہی بھی مدد ہوگی اور دین کا کام ہوتا رہے گا تو بات جی ماشاءاللہ اللہ آپ لوگ تو مسجد میں آتے ہیں درخت سنتے ہیں ہمیشہ ہر جگہ میں یہ بات آپ کو سمجھتے ہی ہیں دوسروں کو بھی سمجھانے کی کوشش کرنی ہے عمدہ لوگ سب سے وہ ہے جن کو قرآن عمدہ کہیں جن کو نبی عمدہ کہے عمدہ وہ لوگ جنہوں نے صبح سے لے کر شام تک خلاف اسلام کام کرنے ہو جھوٹ کی پنڈے کھولنی ہو کھولنا کھولنی وہ کہتے عمدہ وہ ہوتے خیر منتا اللہ قرآن اللہ تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھیں اور پڑھائیں سیکھیں اور سکھائیں اللہ پاک جس سے بلائی کے فیصلے کر لیں اس کو دین کے سمجھنے میں لگا دیتے ہیں کہ دین پڑھا کرو دین کی کتابوں کا مطالعہ کرو سمجھ تو دوسرے ساتھیوں کا ذہن بنانا ہے اس میں ان درویشوں کا کیا نقصان ہے اس شخص کا اپنا نقصان ہے جو ان کو برا سمجھتا ہے یہ عمدہ لوگ ہیں اونچے لوگ ہیں اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں نبی کا فرمان پڑھتے ہیں اسی کے ساتھ یہ خوش رہتے ہیں ان کے عشق کی داستان یہی ہے کہ ان کی محبوب چیز اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان اس کے ساتھ ان کی محبت لگی ہوتی ہے تو فرمایا یہ دین کے لیے روک دیے گئے ہیں لا استطيعوا ذبن في الارض یہ سفر نہیں کر سکتے سبب ضائع ہوگا فلاں نقصان ہوگا یہ ترتیب خراب ہوگی سفر کریں تم اسلامی ملک کی سرحد کی حفاظت کون کرے گا یہ بارڈر پر کھڑے ہیں یہ مجاہدین اسلام ان کی مدد کیا کرو ان کو اچھی نظر سے دیکھا کرو ہمارے استاد سے دارالعلوم کراچی میں تو وہ جب تبلیغی جماعت والے بارون کراچی میں آتے تھے تو طلبہ کو کہتے تھے ان کو دیکھو یہ کوئی کہاں کا ہے کوئی کہاں کا ہے یہ خالد صلی کے لیے نکلے ہوئے ہیں آپ کے فال صلی اللہ کے لیے نکلے ہو ان کو دیکھو ان کو دیکھنا بھی سوال ہے عجیب درویش مہاجر استاد تھا اور ایران کا ہوا کیا دین کے ساتھ محبت اور عشق کی وجہ سے اللہ پاک نے ان سے ایران میں اتنا بڑا مدرسہ بنا اتنا بڑا دین کا کام ہو رہا ہے آپ پاکستان سے علماء ادھر جا کر دیکھتے ہیں ان کی نگرانی کرتے ہیں یہ دین کے ساتھ جو شخص جتنی محبت رکھتا جائے گا اس سے اللہ پاک دین کا کام اور لیتا جائے گا خود عالم نہیں ہے اس کی اولاد اور پوتوں میں سے کوئی عالم بنا دے گا اللہ تعالیٰ نیک بندہ بنا دے گا صدقہ جاریہ اس شخص کے لیے ہوتا رہے گا ہمارے ایک استاد تھے قاری محمد سلیم صاحب ان کا نام ہے وہ سرگودے کے لگ بھگ کے علاقے کے ہیں آپ ادھر آ گئے ہیں مفتی عبدالرحم صاحب سے پہلے آپ لوگوں نے وہ چھوٹے چھوٹے کتاب سے دیکھے ہوں گے حاج عمرہ وغیرہ اس طرح بڑے نیک بزرگ آدمی ہیں وہ انہوں نے ان کو بلایا مولانا سلیق قاری سلیم صاحب کو کہ ہمارے پاس کوئی زکات کی چیز ہے تو آپ لے لو تو استاد کو ان کی تنخواہ تھوڑی سی تھی انہوں نے کہا مفتی صاحب میری جیب میں ڈیڑھ سو روپیہ ہے اور سو روپے کسی نے دینا بھی ہے میرا تو آپ مجھے مسئلہ بتاؤ میں مستحق زکوٰۃ ہوں اور پھر تو چار دن بعد ہفتہ رہتا ہے تنخواہ مل جائے گی میرے اوپر تو زکوت نہیں لگتی یہ اس طرح کے مستقبل لوگ ہوتے ہیں آپ دیکھو نا یہاں بھی سو کے لال دفتر ولم پڑھتے ہیں جیسے بھی ان کے حالات ہوں لیکن کسی نمازی سے یہ سوال نہیں کرے ان کا سوال اللہ سے ہی ہوتا ہے کوئی ایسا اگر کس سے ہوتا ہے کبھی کسی سے کرے تو اس کا اپنا نقصان یہ تو خالص اللہ کی جو مات ہے اللہ سے ان کا کلام ہونا چاہیے تو فرمایا للفقراء الذين اخسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف دوسرا ان لوگوں کو تو تعرفهم بسیما وہ طلبہ نہیں ہے وہ مجاہد نہیں ہے لیکن آپ ان کی وضع قطع سے پہچانتے ہو کہ یہ مستحق لوگ ہیں جس طرح ایک حدیث میں جبرائیل علیہ السلام نے اپنی پسندیدہ چیزیں بتائی نا تو کہا مجھے وہ بندہ پسند پسند ہے ہے اس کی مدد کرنا جس کے بچے زیادہ ہیں اور سوال کسی سے نہیں کرتا خرچہ اس کا آمدنی کا کام ہے مشکل ہوتی ہے اس کو بچے اس کے زیادہ ہیں سوال کسی سے نہیں کرتا ایسے شخص کی مدد کرنا مجھے پسند ہے تو آپ لوگ اپنے محلے میں اپنے گاؤں میں اپنے خاندان میں خیال کیا کرو کون سفید پوش ہے اس کی روزینہ کم ہے مشاہرہ مہانہ تنخواہ کم ہے اس کا خرچہ زیادہ ہے اس کی مدد کرنا یہ دوسرا اصول ہے لا يسألون الناس الحاقا وہ چمٹ چمٹ کر سوال نہیں کرتے وہ اللہ سے سوال کرتے ہیں آج کا کام یہ ہے تارکہم بسینہ ہو آپ ان کے چہروں سے پہچانو کہ وہ مستحق نہیں حضرت قبیسہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مشہور صحابی ہیں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کیا حضور کوئی مال ہے تو میری مدد کرو میں مقروض ہوں آپ نے فرمایا کہ ویسے بیٹھ جاؤ بیٹھ گئے جب آپ فارغ ہوئے اپنی مصروفیت سے کہا تو ویسا بات سنو زکات کا مال لینا حلال نہیں ہے مگر اس شخص کے لیے جو بالکل فقیر ہو نمبر دو اس شخص کے لیے جو مقروض ہو اور نمبر تین وہ سفید پوش کہ جو لوگ تو اس کو بظاہر اچھا سمجھتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ غریب ہے اس کو ڈھونڈو فقیر کون ہوتا ہے فقیر کی بات بتا کے ختم کرتے ہیں کل پھر انشاءاللہ عرض کریں گے اور باتیں فقیر فقارہ سے مشتق ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے ہم تو ویسے فقیر فقیر فقیر فقیر فقارہ اس کو کہتے ہیں جس کے کمر کے مورے ہٹ گئے ہوں اپنی جگہ سے کمر کے مورے غلط ہو گئے ہوں جب کمر کے مورے ٹھیک نہ رہے تو وہ بندہ کسی کام کا نہیں رہتا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا وہ چل بھی نہیں سکتا سفر بھی نہیں کر سکتا یہ فقیر اس سے مشتق ہے یعنی وہ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو بالکل خالی دست ہو ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ولا ولا مالدار بندے کے لیے صدقہ لینا جائز نہیں ہے اور نہ اس شخص کے لیے لینا جائز ہے جو ظاہری طور پر تندرست ہو ہو ٹھیک ٹھاک وہ کمائی کر سکتا ہے اس کو صدقہ اور زکات لینا جائز نہیں ان شاء اللہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کے گھر میں چالیس درہم ہو اس کے لیے سوال جائز نہیں ہے ایک میں فرمان ہے پندرہ اوکیا ہو سوال جائز نہیں ہے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص سوال کرتا ہے اور اس کو ضرورت نہیں ہے قیامت کے دن اس کے چہرے پر خراشیں ہوں گی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ مشہور صحابی ہیں ان کو کسی نے غریب سمجھ کر تین سو کے لگ بھگ اشرفیاں دیں یہ خفے ہو گئے کہ میرے گھر میں ہے کھانے کے لیے آپ نے مجھے کیوں دیا ہے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو لکڑ جنگل سے لا کے بیچے گزارا چلائے وہ سب سے بہتر ہے سوال کے مقابلے میں ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ کے مقابلے میں یعنی دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ صحیح دین کی سمجھ اور صاحب حیثیت لوگوں کو صحیح مان